لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كل مولود يولد على الفطره كل مولود يولد على الفطرة فأبواه يهبدانه أو ينصرانه أو يمجسانه أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم كيف بكم إذا لم يؤمر بالمعروف ولم ينهى عن المنكر قالوا وإن ذلك لكائن يا رسول الله صلى الله عليه وسلم قال والذي نفس محمد بيده وأشد منه سيكون كيف بكم إذا فجر نساؤكم وفسق شبانكم قالوا وإن ذلك لكائن يا رسول الله صلى الله عليه وسلم قال والذي نفس محمد بيده وأشد منه سيكون كيف بكم إذا رؤي المعروف منكرا والمنكر معروفا قالوا وإن ذلك لكان يا رسول الله قال والذي نفس محمد بيده وأشد منه سيكون كيف بكم إذا أمر بالمنكر ونهي عن المعروف او کما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قابل احترام بھائیوں دوستوں عزیزوں دو حدیثیں میں نے پڑھی پہلی حدیث کا مضمون تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد جو بھی بچہ یا بچی دنیا میں آتے ہیں پیدا ہوتے ہیں وہ فطرت سلیمہ پر پیدا ہوتے ہیں فطرت سلیمہ کا کیا مطلب جو چیز اللہ پاک بندے اور بندی میں دیکھنا چاہتے ہیں جس راستے بندے اور بندی کا چلنا اللہ کو پسند ہے پوری اس کی استعداد اور صلاحیت لے کر آتا ہے فواہ ہو لیکن پھر اس کے ماں باپ جس گھر میں یہ پیدا ہوا جس ماں کی گود میں ہے جس باپ کے پاس ہے پھر اس کے ماں باپ اس کی صلاحیت کو ضائع کرتے ہیں اور ضائع کر کے اتنا ضائع کرتے ہیں اس کے ضائع کرتے ہیں کہ آیا تو تھا خالص اللہ کا سچا بندہ اور نبی کا سچا امتی ہو کر جینے کے لیے اور اس کی استعداد اور صلاحیت لے کر آیا تھا لیکن اس کے ماں باپ اس کو یا تو یہودی بنا دیتے ہیں یا کرسچن عیسائی بنا دیتے ہیں نصرانی اور یا آگ کا پجاری بنا دیتے ہیں اس لیے پہلی بات تو یہ ہے کہ آدمی کی زندگی پر سب سے زیادہ جو اثر پڑتا ہے وہ اس کے ماحول کا اثر پڑتا ہے جیسے سردی اور گرمی تو کوئی بھی ہو غریب سے غریب ہو امیر سے امیر ہو یعنی کوئی کسی عہدے کا مالک ہو کوئی کتنے کارخانوں کا مالک ہو لیکن گرمی ہر ایک کو لگے گی جو دھوپ میں کھڑا ہوگا اس کو پسینے آئیں گے اور جب سائے میں آئے گا ٹھنڈک کے ماحول میں آئے گا تو اس کے پسینے سوکھیں گے میرے بزرگوں جس طریقے سے اس لیے کہ اللہ نے ہر بندے بندی کو جسم اور اندر میں روح ان دو کا مجموعہ بنایا ہے جس طرح جسم سردی اور گرمی سے متاثر ہوتا ہے آدمی کی روح آدمی کا دل آدمی کا اندرون وہ نیکی اور بدی دینداری اور بے دینی کا جو ماحول ہوتا ہے اس سے متاثر ہوتا ہے اور بہت صاف واضح سمجھ میں آنے والی بات یہ تو حضور اکرم صلی اللہ تعالی وسلم نے خود فرمایا کہ دیکھو میرے بعد جب میں دنیا سے رخصت ہو جاؤں تو میرے بعد جو طور و طریق اور جو سنتیں جو شریعت میں نے تمہیں دی ہے اس کو سامنے رکھنا اور جو میرے صحابہ ہیں صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی ان کو سامنے رکھ کر چلو گے تو تم بھی صحیح راستے پر رہو گے گمراہ ہونے سے بچ جاؤ گے دنیا بھی تمہاری بنے گی آخرت بھی تمہاری بنے گی اب یہ انداز لگائیے کہ صحابہ کون تھے آدمی ہی تھے کہاں سے آئے تھے کس ماحول سے آئے تھے ہمارا آپ کا عقیدہ ہے کہ حضرت عیسیٰ ابن مریم علیہ و تسلیمات کو جب حق تعالیٰ شاہوں نے آسمان پر زندہ اٹھا لیا اور دنیا میں کوئی نبی اور کوئی پیغمبر نہیں تھے اور وہ ایک دو دن دس دن بیس دن کی بات نہیں پونے چھ سو سال تک کوئی پیغمبر کوئی نبی نہیں نبی ہی آ کر کے اللہ کے بندوں کی تربیت کرتے تھے ان کو تعلیم دیتے تھے اچھے برے کی تمیز کراتے تھے اللہ کا تعارف کراتے تھے اللہ کے غیر کی حیثیت مکڑی کے جالے کی طرح ایک جاڑوں میں انصاف ہو جائے نبی سمجھاتے تھے لیکن جب نبی ہی نہیں ہے تو ہر ایک اپنی منمانی پر تھا اور دلوں پر ایسے پردے پڑ گئے تھے کہ بیت اللہ شریف میں بیت اللہ کتنی اونچی جگہ جس کا کنیکشن سیدھا عرش الرحمان سے جس پر خدائی فیصلے جس کو صرف محبت کی نظر سے دیکھنے پر رحمتیں اس کا طواف کرتے تھے مادرزاد ننگے ہو کر مرد بھی اور عورتیں بھی جب آدمی کا دل اندھا ہو جاتا ہے نا جیسے آدمی کی آنکھیں اندھی ہو جاتی ہے تو اندھے کو تمیز نہیں رہتی کہ میں کھمبے سے ٹکرا رہا ہوں گھڑے میں گر رہا ہوں راستہ صحیح چل رہا ہوں ادھر کانٹے ہیں ادھر کیچڑ ہے اندھے کو بیچارے کو آنکھیں ہی نہیں ہے جب انسانوں کے دلوں کی آنکھیں اندھی ہو جاتی ہے لا تعمل افسار والا کن تامل قلوب الطیف قرآن کہتا ہے یہ آنکھوں کا اندھا پن اندھا پن نہیں ہے جب دل اندھے ہو جاتے ہیں تو پھر تمیز نہیں رہتی اب آپ انداز لگاؤ ہمارا کوئی عام آدمی بالکل ان پڑھ جس کو دستخط کرنا نہیں آتا ہے وہ مسجد میں جوتے کے ساتھ اگر آ جائے تو وہ بھی کہتا ہے کہ نہیں بھائی یہ مسجد ہے جوتے بہت ایک پڑھ آدمی اور وہ بیت اللہ میں اور اس کا طواف جو سب سے اونچی عبادت ہے بالکل مادر زاد اور مرد اور عورت دونوں ایک ساتھ یہ جو سارے اس آدمی کے جسم میں جو تقاضے ہیں بھوک کے پیاس کے سونے کے سردی گرمی کے ایسے ہی مرد میں عورت کی خواہش عورت میں مرد کی خواہش یہ بھی اللہ ہی کی رکھی ہوئی ہے حضرت آدم علیہ السلام نے بھی چاہا تھا پھر نکاح پڑھوایا کہ ابھی نہیں اس سے پہلے آپ ہاتھ نہیں لگا سکتے کہ حالات تو ایک رات اندھیرے میں ایک مرد اور ایک عورت دونوں نے منہ کالا کیا بیت اللہ کے اندر جیسے ہمارے حاجی اور ہمارا عمرہ کرنے کے لیے جانے والے ہو ان کو انتظار ہوتا ہے نا کہ بھائی کبھی بیت اللہ کا دروازہ کھلے ہم کو بھی موقع ملے اگر اندر نہ جا سکے تو کم سے کم باہر سے دور سے بیت اللہ کی زیارت اندر سے کر ابھی بھی ایک صاحب کا فون آیا تھا خیر تو کعبے کے اندر انہوں نے منہ کالا کیا قرآن یہ کہتا ہے میں یورد فی الحادم ظلم علیم اس کابے کا ہمارے یہاں یہ احترام ہے اور اس کے پورے حرم کا ہمارے یہاں احترام ہے کہ اگر یہاں کوئی گناہ کا ارادہ بھی کرے گا گناہ کرنا تو بعد کی بات ہے ارادہ بھی کرے گا ہم اسے دردناک عذاب چکھائیں گے قرآن کہتا ہے اور قیامت تک بولے گا انہوں نے تو منہ کالا کر لیا اس پر ہر تعالی شانہ نے دونوں کو پتھر بنا دیا تو اب جو قبیلوں کے سردار تھے انہوں نے دیکھا کہ بھائی یہ تو بہت بڑی بات ہو گئی اور آئندہ اگر یہ ہوا تو پتہ نہیں تو ان بڑوں نے ان دونوں کو عبرت کے لیے کہ لوگ ان کو پتھر دیکھ کر اس سے عبرت حاصل کریں ایک کو صفا پر اور ایک کو مروا پر دونوں پتھروں کو رکھا اس لیے کہ زمانے جاہلیت میں بھی حج تو ہوتا تھا صفا مروا کی صحیح ہوتی تھی کہ اس کو دیکھ کر عبرت ہو اور موٹی سی مثال بات سمجھ میں آنے والی ہے جیسے فرعون جب اس نے مرتے مرتے کلمہ پڑھنا چاہا تھا تو اللہ پاک نے کہا کہ کلمہ تو تیرا قبول نہیں اب تو تو دیکھ رہا ہے جنت دو اس لیے پڑھ رہا ہے تو بکری بھی مانتی ہے ڈنڈا دکھاؤ تو بھاگتی ہے پتے دکھاؤ تو آتی ہے ہمارے یہاں تو ایمان بالغیب کا اعتبار ہے اس لیے قرآن نے ذالک کتاب العرائی وفی حضل المستقین اللہ بالغیب جتنی غیب کی باتوں کی اللہ رسول نے خبریں دی ہے بن دیکھے اس کو آنکھوں دیکھی سے زیادہ یقین مانو جھوٹ میں ہلاکت ہے ہلاکت ہے سچ میں نجات ہے سود میں لونے پاس کرانے میں مفلسی قلاشی کاروبار کی تباہی قرآن کہتا ہے حدیث کہتی ہے کو آنکھوں دیکھے سے زیادہ سچا مانو کسی کی زمین پر قبضہ کر لینا یتیم سے زبردستی دستخط کروا کے اس کی جائیداد جاگر اپنا نام کرا لینا دنیا میں بہت ہو رہا ہے اس کے پیچھے اللہ کا جو غیبی نظام ہے وہ نظر نہیں آ رہا ہے لیکن اللہ نے قرآن میں کہہ دیا جو یتیموں کا مال ظلمن کھاتے ہیں وہ جہنم کی آگ اپنے پیٹ میں بھرتے ہیں اصل اس کی سزا تو ہوگی جہنم میں لیکن جیسے آپ کو انداز ہوگا کبھی آدمی کو ایسیڈیٹی ہوتی ہے یا کبھی پیٹ میں جلن ہوتی ہے کوئی چیز اچھی لگتی ہے تو ایسیڈیٹی ہو رہی ہے یہ اس آگ کا اثر کہ پھر گھر میں چین نہ اپنوں میں چین نہ باہر چین یہ ہوگا تو قرآن کی حدیث کی باتیں ہیں تو بڑوں نے تو عبرت کے لیے رکھا تھا لیکن یہ جیسے آج کل نئی نئی پود آ رہے نئے جوان ابا تم کچھ نہیں سمجھتے دنیا بہت فارورڈ جا رہی ہے میں اپنی پسند کی کروں گا کیا کہتے ہیں لو میرج کروں گا وہ میری کلاس فیلو ہے میں اس کے ساتھ وہ میری گائڈ تھی ابا کہتے ہیں بیٹا رشتے نسل شرافت اس کا اثر خون میں ہوتا ہے پتا نہیں تو کس کو لائے گا تیرے دادا کون تیرے نانا کون ہمارے تمہارے دادا کون نانا کون ہمارا خاندان اس کی روایتیں اس کی شرافتیں کیسے پتا نہیں تھی کس کو لا کس کو لا کے تو بٹھا بیٹا ہماری بات سنو اسی شریعت نے کہا ہے کہ شادی جو ہے وہ کفو میں ہونی چاہیے اب کفو کا مطلب مولویوں سے پوچھ لینا اس لیے کہ آپ لوگ مولویوں سے تو ملتے نہیں ہو میں تو بتانے کا نہیں کفو کس کو کہتے ہیں مولویوں سے ملتے نہیں علماء سے دوستی کرو علماء کے پاس بیٹھو علماء سے ایک ایک بات پوچھو وہ ایسی صاف ستھری راہ بتائیں گے کہ نور ہی نور پیار ہی پیار برکت ہی برکت رحمت ہی رحمت پیشے کے اعتبار سے خاندان کے اعتبار سے حیثیت کے اعتبار سے دیکھا جاتا ہے اس کو کفو کہتے ہیں اور بھی جو چیزیں بتائی علماء نے لیکن آج کل کے جوان دیکھو ابا جو میں کہتا ہوں بھاگ جاؤں گا پھانسا کھا لوں گا گولی کھا لوں گا اچھا بیٹا تیرا جیسا جی چاہے ماں باپ ہتھیار ڈال دیتے جی؟ اسی لیے جہاں آفس کارخانے کاروبار ملازم آئے کہ نہیں آئے جتنا کام وقت پر ہونا تھا آٹھ گھنٹے میں اتنا ہونا چاہیے تین گھنٹے میں فلانے سیکشن میں فلانے ڈپارٹمنٹ میں اس کے لیے تو کیمرے لگائے ہیں وہ وہاں پانچ کام کر رہے ہیں وہ برابر کر رہے ہیں کہ نہیں چائے پی رہے ہیں گپ مار رہے ہیں یا کام کر رہے ہیں آفسوں میں تو کیمرے ہیں اور سب کو دیکھ رہے ہیں اپنے گھر میں کیا ہو رہا ہے کسی کو نہیں پتا نہ باپ کو نہ ماں کو لڑکا کہاں جا رہا ہے لڑکی کہاں جا رہی ہے کس سے اس کے کانٹیکٹ کہاں اس کے دوستی کہاں اس گھروں میں کیا آ رہا ہے پھر اتنے موٹے موٹے آنسو روتے ہیں مولوی صاحب کوئی تعویذ دو بچہ مان جائے مولوی صاحب کوئی تعویذ دو تو مولوی بیکار بیٹھا ہے تیرے لیے تمہیں سے کہا تھا کہ گھر کی خیر خبر اولاد کی تربیت میں نے کہا نا ہر ایک ایسی سچی صلاحیت کے ساتھ آتا ہے کہ جو زندگی بندے بندی میں اللہ پاک دیکھنا چاہتے ہیں اس کی پوری استعداد دے کر اللہ بھیجتے ہیں تم نے اس کو یہودی بنایا وہ یہودیوں کے سامان لا کے تم نے دیے وہ تین خدا ماننے والوں کے سامان تم نے لا کے دیے آج کے پجاریوں کے سامان تم نے اور بہت خوش بھائی ایک ہی ہے ہمارا تو اکلوتا ہے تو اکلوتا ہے تو سونے کی چھری پیٹ میں ماری جائے گی سونے کی چھری پیٹ میں ماری جائے گی وہ سونے کی بھی ہو تو اس سے تو پھل کاٹے جائیں گے وہ پیٹ میں نہیں ماری جائے گی اکلوتا ہے تو جو چاہے کرے میری تو ایک ہی بیٹی ہے میرے سارے ارمان میری ساری امنگیں میرے ساری تو جو چاہے کرے جسے چاہے دوستی کرے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دس سال مدینہ منورہ میں تیرہ سال تو مکہ مکرمہ سیرت پڑھو کتابیں پڑھو علماء کی صحبت میں بیٹھو وہ بتائیں گے اس لیے کہ ہم کو قرآن نے یہ کہا ہے کہ جو تمہیں تمہارے پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وسلم دیں اسے لے لو اور جس سے روکیں اس سے رک جاؤ یہ قرآن کا صاف حکم ہے پھر قرآن نے یہ کہا کہ یا آمنو کونو مع الصادقین ایمان والو سچوں کے ساتھ رہا کرو کہ سچے کون رجال صدق ماحد اللہ علیہ قرآن کہتا ہے یہ قرآن کوئی پوتھی نہیں ہے کوئی کہانیوں کی کتاب نہیں ہے جس نے تمام نبیوں کی تمام آسمانی کتابوں کے علم کو منسوخ کیا ہے جس نبی کی نبوت نے تمام نبیوں کی نبوت کی تمام حیات تمام روحانیت اور نورانیت کو اپنے اندر میں جمع کیا ہے اور قیامت تک کے لیے یہ قرآن ہے وہ قرآن کہتا ہے سچے لوگ کون ہیں رجال صدق معاہد اللہ علیہ جب کلمہ پڑھ لیا تو اللہ سے عہد و پیمان ہو گیا اللہ کو مانیں گے اللہ ہی کی مانیں گے نبی کو مانا نبی ہی کی مانیں گے دستخط ہو گئے اس کے ہر مسلمان کے اس پر کہ جو اس عہد و پیمان پر جمے حالات تو بدلتے بدلتے رہتے ہیں کبھی اندھیرا بھی ہوتا ہے کبھی اجالا بھی ہوتا ہے کبھی بارشیں ہوتی ہیں کبھی سردی کی لہریں چلتی ہیں کبھی بارشیں ہوتی ہے تو کبھی اولے پڑتے ہیں کبھی برف ہے کبھی حالات بہت شاندار کاروبار بھی اچھے ہیں داماد بھی اچھے ملے ہیں اولاد بھی بہت سالے اور نیک ہے اب کبھی اس کا الٹا بھی ہوتا ہے کہ کھانے کے بھی لالے پڑ رہے ہیں یہ حالات نہیں اسی لیے اللہ پاک نے ہر حال کے لیے حکم دیا ہے کہ اگر تمہارے گھر کا چولہا بجھ جائے پہلی شرط یہ ہے کہ خبردار یہ بھوک ہم نے بھیجی ہے کسی پڑوسی سے اشارے سے کنائے سے کسی پر اپنی بھوک کا حال ظاہر کرنا ہماری شکایت کرنا ہے جیسے بہویں ساسوں کی شکایتیں کرتی ہے بیویاں شوہروں کی شکایتیں کرتی ہے اپنے میکوں میں جا جا کے اور ایسے مرد جو ہیں وہ بھائی کیا کریں ماں باپ نے دلا دی باپ مجھے نہیں معلوم کہ جہنم جہنم جہنم بہت سنتا تھا اللہ کا فضل ہے اما ابا نے جو کرائی وہ دنیا میں دیکھ لی مرد بھی ایسا کہتے ہیں ہے نہیں اللہ کو بہت غصہ آتا ہے جب کوئی اپنا حال کسی مخلوق سے کہتا یہاں تک ہے ایک مرتبہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حضرت جبریل علیہ السلاۃ تسلیم آئے بہت تعلق اور کیسا آنا جانا کیا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت جبریل علیہ السلام سے یوں فرمایا چھ دن ہو گئے چھ دن ہو گئے کوئی چیز کھائی نہیں حق تعالی شانوں کی طرف سے یہ جبریل کون ہے آپ نے جبریل سے کہا میں نہیں تھا کس کو کہہ رہے میں نہیں تھا آپ مجھ سے نہیں کہہ سکتے تھے بھوک تو میں بھیجتا ہوں کھانا میں بھیجتا ہوں پیاس میں لگاتا ہوں پانی میں برساتا ہوں کرنے والی ذات تو میری ہے اسی لیے ہکتا ہوں بندے کا اللہ کے علاوہ کسی کی طرف متوجہ ہونا کسی قیمت پر گوارا نہیں ریال صدق و معد اللہ اللہ کے ساتھ کا جو عہد و پیمان تھا انہوں نے سچ کر دکھایا کاہے سے کاہے سے سچ کر دکھایا فمن ہمن قبا نہ بہو رمین وما بدلو تبدیلا اللہ کا حکم پورا کرنے میں نبی کی چال چلنے میں ان کی سنت کو سر چڑھانا اور زندگی میں جگہ دینے میں اگر جان دینی پڑی تو جان دینے کو اپنی شہادت سمجھی اور اگر اس کا موقع نہیں آیا شہادت کا جام نہیں پیا تو اندر کی تمنا ہے اللہ مجھے دس زندگیاں دے تو اللہ کے حکموں کو پورا کرنے اللہ کا کلمہ دنیا میں بلند ہو جائے محمد صلی اللہ علیہ وسلم والی زندگی ہر ایک کو میسر آ جائے اس کے لیے اگر خدا مجھے روئے روئے کے برابر زندگی دے میں ساری اس راستے میں کھپا دوں یہ ہیں وہ سچے دوسری جگہ ہے اللہ حاضر فی صبی اللہ بھی اموال امان ایمان لائے اللہ کے راستے کی نقل و حرکت کی اپنی جان کھپائی اپنا مال خپا کہ یہ ہیں سچے تو ہم کو سچوں کے ساتھ رہنے کو کہا اب جب گھر کا ماحول جھوٹ کا گھر کا ماحول سود کا گھر کا ماحول غیبتوں کا گھر کا ماحول تیری میری کا تو اس ماحول میں گرمی میں سردی لگے گی دھوپ میں کھڑا ہوگا تو پسینے آئیں گے اس گھر کے ماحول میں جو بچہ پرورش پائے گا اس کے دل و دماغ پر وہ چھائے گا اسی لیے ہمارے تمہارے باپ تو حضرت ابراہیم علیہ السلاۃ و تسلیم ہے اب میری مشکل یہ ہے کہ گھڑی دیکھتا نہیں وقت یہ کہتے نہیں کہنا چاہیے نا جب وقت ہو جائے تو اتنی سی بات سن لو ہمارے تمہارے باپ حضرت ابراہیم علیہ السلاۃ و تسلیم ہے قرآن نے کہا ہے کہ ملت ابھی تم تمہارے باپ ابراہیم کی ملت پر ہو انہوں نے تمہارا نام مسلمان رکھا ہے کہ ابھی مسلمان کا گھر کیسا ہے کہ جب حضرت ابراہیم علیہ السلاۃ تسلیم آئے اور یوں کہا حضرت علیہ السلام آٹھ سال کے تھے یا بنائی انی اراف المنام انی ازباہ بیٹا میں نے خواب دیکھا ہے اور نبی کا خواب جو ہوتا ہے وہ وہی ہوتی ہے اللہ کی طرف سے کتابوں میں لکھا ہوا ہے میں نے خواب میں دیکھا تمہارے گلے پر چھری چلاتا ہوں کیا رائے ہے کیا خیال ہے ابا جی خیال رائے اس گھر میں جہاں میں نے پرورش پائی ہے کبھی ماں کی گود میں کبھی آپ کے سینے سے کبھی آپ گھر میں رہے کبھی آپ باہر گئے بھوک بھی آئی اور ایسی بھوک آئی کہ پانی پینے کو نہیں ایڑیا رگڑی لیکن میں نے تو یہاں یہ دیکھا اس گھر میں کہ ہم تو پنپیں گے چمکیں گے ہماری دنیا آخرت بنے گی بنے گی صرف اور صرف اللہ اور نبی کی بات ماننے سے ابا جی مشورہ کرنے کی ضرورت ہے افعل ما تو عمر جو حکم ملا ہے کر گزریے جب گھر کا ماحول یہ ہوتا ہے تو آٹھ سال کا بچہ یہ کہتا ہے کہ میرے اللہ کے حکم پر جان دے دینا میرے لیے کامیابی ہے اور جب گھر کا ماحول یہ نہیں ہوتا ہے تو باپ کو پتا نہ ماں کو پتا وہ دوسری حدیث جو میں نے پڑھی تھی اس کا تو اب اس وقت میں موقع نہیں ہے اس وقت میں تو یہ کہا کرتا ہوں کہ یہ جو حدیثیں ہیں نا ایسی معلوم ہوتی ہے جیسے ایکس رے مشین ایکس رے مشین ہوتی ہے نا آنکھوں کے اندر کی گانٹھ بھی بتا دیتی ہے لیور کا ورم بھی بتا دیتی ہے گردے کی پتھر بھی بتا دیتی ہے اور یہ مشین ایسی ہے کہ اس کی کسی سے رشتہ داری نہیں وہ ڈاکٹر صاحب جو جرمنی سے لائے اس کو ان کے بھی اگر کلوڈ ہے یا ان کے بھی اگر سٹون ہے اور وہ کھڑے ہو جائیں اور کوئی اس کو شرم دلائے کہ وہ بے حیا یہ تو تجھے جرمنی سے لائے تھے تو ان کی بھی اندر کی بتا دیتی ہے تو مشین کہے گی میری رشتے دار تم تو ڈاکٹر صاحب کو کہہ رہے ہو ڈاکٹر صاحب کے ابا کھڑے ہو جائے نا میرا کام تو یہ ہے کہ گردے کی پتھری بتاؤں گی بتاؤں گی بتاؤں گی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات ایکس رے مشین ہے جو جہاں کلمہ والا ہے اپنی زندگی کو سامنے رکھ کر دیکھ لے ایمان میں کہاں ہیں آخرت میں کہاں ہیں خدا رسول کی عبادت و طاعت میں کہاں ہیں غیروں کے طور و طریق پر کہاں ہیں اور پھر کیوں شور مچاتے ہو ہم مسلمان ہم مسلمان ہمارے ہمارے رائٹس کیا کہتے ہیں ہمارے حقوق حقوق تو جب ہو تم جب تم مسلمان ہو مسلمان تو پہلے ثابت کرو اپنے کو اسی کے لیے یہ ساری محنت ہے اس طرح